ستائیس اگست دو ہزار سات روز پیر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن غفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب في القصاص حياة يا و لکم لعلكم تتقون صدق اے ایمان والو تمہارے اوپر مقتول کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام عورت قاتل کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی پھر جس کسی کو مد مقابل والے معاف کر دیں تو دستور کی اتباع کی جائے گی اور اس کے ساتھ معاملہ احسان کا کیا جائے اور ادائیگی بھی احسان کے ساتھ ہو یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر اس کے بعد بھی جس شخص نے حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ بات چل رہی تھی اوپر والی ایت کریمہ میں جامع معنی مضامین سارے بیان ہو گئے ایمان معاملات وغیرہ اس ایت کریمہ میں معاشرت کا ایک سب سے اہم ضابطہ اور قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یعنی انسان جب اکٹھے رہیں گے کبھی ان سے کوئی غلطی وغیرہ لڑائی جھگڑا ہونے کا امکان ہے تو اس لڑائی جھگڑے کو قتل و قتال کو روکنے کے لیے ایک معاشرتی اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا اور وہ ہے قصاص قصاص کا لغوی معنی عربی لغت میں مماثلت ہے برابری کہ جس شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو سزا ہوگی اب قاتل دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو قاتل جان بوجھ گھر قتل کر رہا ہے عمدن جس کو کہتے ہیں قتل عمد یا یہ کہ قاتل وہ غلطی سے اس سے قتل ہو گیا ہے جیسے جا رہا تھا گاڑی چلا کے کوئی راستے میں ٹکر لگ گئی یا کسی جانور کو سمجھ کے شکار کر رہا تھا اتفاق سے وہ انسان تھا یہ قتل خطا ہے قتل آمد میں قصاص فرض ہے اور قتل خطا میں دیت فرض ہے یہ تو ہے حق اللہ لیکن اس میں مطالبہ مقتول کے ورثہ کی طرف سے ہوگا اور اگر مقتول کے کوئی ورثہ نہیں ہے تو اس علاقے کا اسلامی حکومت کا جو ذمہ دار مقرر ہے وہ مقتول کی طرف سے مقدمہ دائر کرے گا کہ کیوں اس علاقے میں قتل ہوا ہے قاتل عمد یا قتل قاتل خطا یہ اس وقت ہے کہ جب ایسے شخص کو قتل کیا جائے کہ جس کا خون محفوظ تھا جس کا خون محفوظ تھا مباح نہیں تھا ایسا قتل ہوا ہے مثلا ایک شخص ایسا کوئی جرم نہیں ہوا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے کوئی ایسا بڑا جرم اس سے نہیں ہوا کہ جس سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ دم محفوظ وہ خون محفوظ اس کی جان محفوظ ہے محفوظ خون کو انہوں نے بہایا اب ایسی صورت میں قاتل کی نوعیت دیکھی جائے گی قتل آمد ہے تو دیت آئے گی اور قتل قتل عمد ہے تو قصاص آئے گا اور قتل خطا ہے تو دیت آئے گی جبکہ ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس کا خون محفوظ تھا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا خون محفوظ نہیں ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے بہت سارے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں بہت چوریاں کی ہوئی ہیں اور فرار ہے بھاگا ہوا ہے پکڑا ہی نہیں دیتا ایسی صورت میں مقابلے میں پولیس نے مار دیا یا جو پکڑنے والے لوگ تھے ان سے وار کیا تھا کہ اس کو زخمی کریں پکڑ سکیں اور وہ مر گیا تو قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس شخص کا خون محفوظ نہیں تھا ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ تین شخصوں کے علاوہ باقی سب کا خون محفوظ ہے ایک وہ شخص جو مرتد ہو گیا اس کا خون محفوظ نہیں ہے وہ اس کو جلدی سے توبہ کرے نہیں تو اس کو حکومت اسلامیہ اگر ہے تو مرتد کو قتل کر دیا جائے گا پہلے سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کرنا تھا جب کسی کو مسلمان بنانے کے لیے بتاتے ہیں نا کہ صاف ہو جاؤ نہا دھو لو اور یوں اس ترتیب میں کلمہ پڑھو اس میں سب سے اہم بات کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے وقت کبھی آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرو ایسا نہ ہو تین چار دن کے بعد ہفتہ بعد برادری آپ کو کچھ کہے کچھ کہے باقی سارے عیسائی ہوں تم کیسے مسلمان ہو گئے ہو اور پھر اسلام مذہب سے پھر کر تم دوسرے آپ میں ہی واپس چلے جاؤ تو پھر تمہارا خون محفوظ نہیں رہے گا مرتد ہونے کی وجہ سے تمہیں قتل کی سزا نہ بھی کوئی دے پھر بھی اس کا خون محفوظ ہے اللہ وہ اب مردود ہو گیا تو جب کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہو اس میں کلمہ پڑھانا شہادت کا اور ساتھ اس کو فرائض وغیرہ غسل یہ چیزیں بتانے کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے اس کی کہ اس کو اسلام سے پھرنے کی سزا بتا دی جائے کہ قتل ہو جاؤ گے سوچ سمجھ کر یہ کام کرو کل آپ کے دوست رشتہ دار یا فلاں کوئی برادری یہ کہے کہ کیوں تم مسلمان ہو گئے ہو اور پھر آپ پریشان ہو گئے اسلام سے پھر جاؤ تو دم ہو جاؤ گے ایک تو یہ کہ جس کا خون محفوظ نہیں ہے جس کو قتل شریعت کہہ دیا کر دو وہ مرتد ہے دوسرا وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا بلا وجہ کسی شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے ایسے قاتل کو بھی اس کا خون محفوظ نہیں ہے قتل کیا جائے گا نمبر تین وہ شادی شدہ شخص کہ جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور وہ شری گواہوں سے اس وہ ثبوت ہو گیا ایسے شخص کا خون بھی محفوظ نہیں ہے سزا ہو جائے گی اللہ یہ کہ حکومت کے مقدمے سے پہلے اس نے توبہ کر دی ہو یا چار گواہوں نے اس کی اس بدکاری کو ثابت نہ کیا ہو ان تین کے خون محفوظ نہیں ہیں مرتد یا قتل کسی نے کیا ہو یا احسان ہو کر اس نے گناہ کیا ہو اس صورت میں اس کا خون محفوظ نہیں قرآن مجید نے چھٹے پارے میں ڈاکوؤں کے خون کو بھی غیر محفوظ کہا ہے جو ابھی تفصیل عرض کریں گے کہ جو اکثر جگہوں میں ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں بس وہ اپنے مہم میں لگے ہوئی ہیں کسی جگہ پہ جب کسی کی زد میں وہ آ جائیں اور لوگ ان ڈاکوؤں کو مار دیتے ہیں یا حکومت کے بندے مار دیتے ہیں تو وہ ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا خون محفوظ نہیں تھا قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ خواہ مرتاد ہو خواہ کسی نے قتل کیا ہو جان بوجھ کر دوسرے کو قتل کیا بلا وجہ تو ان سب قاتلوں کو جو سزا دینی ہے قصاصاً وہ انسان خود نہیں دے سکتا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے اگر کسی جگہ میں کسی علاقے میں قتل ہو گیا تو اب لوگ قاتل کو خود اگر قتل کریں گے تو فتنہ اور بڑھے گا جانبین سے قتل و قتال کی مقدمے نوبتیں زیادہ آئیں گی جب کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو قاتل کے بارے میں مقدمہ حکومت میں درج کیا جائے گا اور حکومت اس کو سزا دے گی قتل کی انسان کو خود اجازت نہیں ہے البتہ اسلامی شریعت میں جہاں والدین کا بہت مقام ہے وہاں اسی نوعیت کو شریعت نے مد نظر رکھ کے یہ فرمایا ہے کہ اگر والد نے جان بوجھ کر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہو تو والد کو بیٹے کے قتل کے جرم میں کساسن قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کیونکہ اس حدیث و مالو کا لبیق بیٹے کو آپ نے فرمایا تو اور تیرا سارا مال وہ باپ کی ملکیت ہے باپ کو حکومت اسلامیہ تعزیرن کوئی تنبیہ کرے کوئی اور سزا دے دے تاکہ آئندہ کوئی باپ ایسا جرم نہ کرے اتنی تو اجازت ہے لیکن اگر باپ نے جان بوجھ کر بیٹے کو قتل کیا ہے تو باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کے برعکس ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا واقعہ ہو اور ایسے واقع ہو جاتے ہیں کسی بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر تو بیٹے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا یہاں اس لیے بہت بڑی بے ادبی کر دی ہے قرآن نے تو اف تک کو منع کر دیا بے ادبی کا لفظ بولنا اور منہ بنانا بھی والد کے سامنے یہ گناہ ہے تو جائے کہ قتل کی ترتیب بن جائے یہاں پر اس عہد کریمہ میں یہ فرمایا کیا نامن کتبہ علیہ علیکم القصاص فی القتل اے ایمان والو تمہارے اوپر مقتول کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلے میں غلام عورت کے بدلے میں عورت یہ ایت کریمہ ایک خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی ہے ورنہ اگر قاتل عورت کا مرد ہے کسی عورت کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل مرد ہے تو کیا اس مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا یہاں تو لکھا ہے عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے غلام کا قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا لیکن اگر غلام کا قاتل آزاد ہے تو پھر کیا اس کو نہیں قتل کیا جائے گا یہ ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی ہے میں ابھی عرض کروں گا اس کی تفصیلی ترتیب چھٹے بارے میں وہ علیہم فی نفس بن نفس قول فیصل کہ جی کے بدلے میں جی کو کساسن قتل کیا جائے گا خواہ قاتل عورت ہو خواہ قاتل آزاد ہو خواہ قاتل غلام ہو خواہ قاتل بادشاہ ہو خواہ قاتل غریب ہو خواہ قاتل امیر ہو کوئی بھی ہو جی کے بدلے میں جی کو قتل کیا جائے گا یہاں قرآن نے کیوں کہا آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلے میں غلام عورت کے بدلے میں عورت اصل بات یہ ہے جب مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو اوس اور خزرت قبیلے یہ دونوں بحثیت قبیلے مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی پرانی آپس میں ایک جنگ چلی آ رہی تھی اوس اور خزرج کی تو یہ انصار کے قبیلے ہیں مدینہ میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج ہیں اور دو بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریضہ ہیں بنو نصیر اور بنو قریضہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں اور اوس اور حضرت مدینہ کے مقیم قبیلے یہ دو یہ انصار مدینہ ہیں یہ منحص القوم مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی پرانی آپس میں جنگ و جدل چلی آ رہی تھی قتل و قتال ان کے اتنے قتل ہو گئے ان کے اتنے قتل ہو گئے قبائلی اعتبار سے ایسا نظام چل رہا تھا کہ رسول پاک تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ جو ان میں سے کبھی قبیلہ تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں ادھر سے مرد قتل کریں گے ہماری عورت جو انہوں نے قتل کی ہے ہم عورت مقتول کے بدلے میں ان کا مرد قتل کریں گے ہم اپنے غلام مقتول کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کریں گے اور ہمارا جو آزاد شخص اس قبیلے نے قتل کیا ہے ہم ایک آزاد کے بدلے میں دو آزاد قتل کریں گے یہ ان کی آپس میں جنگ جاری تھی اور ایک دوسرے نے حلفیں اور قسمیں لی ہوئی تھیں کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے قرآن مجید نے ان کے اوپر یہ عید نازل فرمائی کہ اے ایمان والو کہ ساس برابری فرض کی گئی ہے یہ اب نہیں کہ عورت کے بدلے میں تم مرد کو قتل کرو گے غلام کے بدلے میں تم آزاد کو قتل کرو گے آزاد کے بدلے میں تم دو آزاد کو قتل کرو گے ایسا نہیں بس عورت کے بدلے میں عورت ہی ہے غلام کے بدلے میں غلام ہی ہے یہ عید بنو او قبیل اوس اور حضرت کی جاہلیت والی جو ایک ضد اور تعصب کی ہوا پھیلی ہوئی تھی اس کو رد کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہماری عورت اونچی ہے ہم عورت کے بدلے میں ادھر گویا کہ مرد قتل کریں گے نہیں اگر قتل ہے بھی قصاص کا قانون کرنا بھی ہے تو اس میں برابری ہوگی جو قتل ہے اس کو قتل کیا جائے جس کو میں نے بتایا کہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے چھٹے پارے میں بیان فرما دیا آدھے کے بعد تیسرا رگو ہے نہ عالِ فیا ان نفس بن نفس بس جی کے بدلے میں جی کو قتل کیا جائے فرمایا کہ ومن فمن اوفی من عقی یہ شعیون فتبہ بالمعروف بدا ان کے لئے بس معاف کر دیا گیا اگر اس کے بھائی میں سے کچھ اس کے بھائی میں سے کچھ اس کے بھائیوں میں سے کسی نے اس کو کچھ معاف کر دیا فتبا ام بالمعروف تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ معادتیں ہوا ادا ان لے بیکسان اس کو اتنا حسن ترتیب سے دے دیا جائے گا معافی کو قرآن مجید نے پسند کیا ہے اور اس میں مقتول کو حق مقتول کے ورثہ کو حق دیا ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں تو قصاص معاف ہو جائے گا سارے معاف کرتے ہیں تو بھی قصاص معاف ہو جائے گا اور اگر سارے مقتول کے ورثہ معاف نہیں کرتے ایک وارث معاف کر دیتا ہے تو بھی قاتل کو اب قتل نہیں کیا جائے گا جس نے معاف کیا ہے وہ تو معاف ہوا اور جنہوں نے معاف نہیں کیا ان کو پھر دیت دے دی جائے گی کیونکہ قتل تب ہوگا قاتل اس کو جب ساروں نے معاف نہ کیا ہو اور مقتول کے ورثہ کون ہیں جو وراثت کے اندر شریک ہیں خواہ ہاں، تھوڑی سی وراثت کا حصہ بھی مل رہا ہو وہ بھی مقتول کا وارث ہے تھوڑی سی حصہ وراثت والا وارث بھی اگر قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو قاتل کو اب قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں تکفیف آ گئی ہے اب دوسروں کو راضی کریں گے نہیں ہوتے تو ان کو دیت دے دی جائے گی دیت قتل عمد کی سو اونٹ یا ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم یہ تین نصاب حدیث میں بیان فرمائے ہیں ایک سو اونٹ اگر بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں اونٹوں کی اس لیے بات کی ہے کہ بہت زیادہ اونٹ ہوتے تھے عربوں کے ہاں نمبر دو ایک ہزار دینار اور اگر دینار بھی نہیں کم درجے کے لوگ ہیں تو دس ہزار درہم یہ تقریباً چھتیس یا سینتیس کلو چاندی بنتی ہے چھتیس سینتیس کلو چاندی تو یہ اس دوسرے نصاب کے مقابلے میں کم ہے جیسے زکوٰۃ کا سونے کا چاندی کا یوں مختلف نصاب ہیں بکریوں کا گائے کا اونٹ کا تو سونے چاندی کا ایسے ہی یہ البتہ اس میں احوال قاتل کے دیکھے جائیں گے اور اس میں پھر وہ یکدم ادائیگی لازمی نہیں وہ تین مہینے چھ مہینے سال اس ترتیب پر اسلامی قزاد میں یہ بات ہے بس پھر جب معافی ہو گئی اب اسی کے مطابق چلیں ذالک کا میں رب کم بس یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں انعام ہے اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ قاتل کی سزا قتل ہی رکھتے تو پھر یہ سخت معاملہ تھا اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی جان بچنے کی کوئی گنجائش فمن اعتدا بعد ظاہل کا پھر کوئی شخص پیسے بھی لے لے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا تھا اور پیسے بھی لے لیتا ہے اور بعد میں لوگوں نے اس کو تھاپڑے لگائے کہ تم تو بڑے بغیرت ہو تم نے بھائی کے خون کو بیچ دیا ہے پیسے لے لیے ہیں فلاں کر دیا ہے تو بعد میں وہ قاتل کو قتل بھی کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ دائمی جہن نمی ہے کہ اس نے دھوکہ بھی کیا ہے اس کو فرمایا فلو و صاب نے آگے قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ولکم فلقساس حیا ہم نے جو قصاص کا قانون نافذ کیا ہے بتایا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ کوئی قتل نہیں کریں گے یا اول الباب اے عقل والو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ